حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دروشی پڑھی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد ببارک وسلم وعن نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعتن یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ امام عادل و شاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل ورجل ورجل ذكر الله الله خاليا ففاضت عيناه دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه <coughs> حضرت ابو حریرہ سبق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سایہ رحمت میں رکھیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن نہ درخت ہوں گے نہ مکان ہوں گے نہ دیواریں ہوں گی اور نہ کسی کا سہارا ہوگا نہ ماں باپ سہارا بنیں گے نہ اولاد نہ بیوی بچے نہ مال دولت نہ عہدہ جس دن کوئی سہارا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ پاک سات لوگوں کو اپنے سائے رحمت میں اپنے عرش کے کمروں میں رکھیں کیا مت کے دن سات وہ لوگ سات لوگ وہ لوگ دیکھو کون ہیں اور آرزو کرو جستجو کرو کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا کہ ایک دن آنے والا ہے اس میں کسی کا سایہ کسی کا سہارا نہیں یوم اللہ ترجی نفس نب نفس شیا ولا یقبل منہا شفا ولا یو خزو منہا ادنو ولا ہم یون سرون اس دن کسی کی سفارش قہری جبری نہیں چلے گی وہاں پر کسی کا ایوز بدل نہیں چلے گا وہاں پر کسی کا پیسہ عہدہ نہیں مانا جائے گا وہاں پر کیا ہوگا صرف اعمال کو دیکھا جائے گا وہاں پر کسی کی زمین کسی کا مربع کسی کا مگلا کسی کی سواری یہ کام نہیں آئے اللہ اکبر کبیرہ یا یا یو ہن سور بخشو یو ملا والد دنؤ والی ولا مولود ہو جا دنؤ والدی شیا اے لوگوں باپ بیٹے کو دیکھ کر بیٹا باپ کو دیکھ کر اولاد ماں باپ کو دے کر بیزار بیزار بیزار بیزار ماں جو ہر طرح یہاں پر قربانیاں دیتی ہے ماں بیزار بیزار بیزار یہ قرآن ہے یوم یا المرء من اخیه و ہے و ابیه ہی و صاحبته ہے ہی و بنی ہر شخص ایک دوسرے سے بیزار ہوگا کوئی کسی کا پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو ایسے دنوں میں سات لوگوں کو اللہ پاک اپنے سائے رحمت میں اپنے عرش کے کمروں میں بٹھا کے رکھیں اللہ اللہ اللہ اللہ اور فرشتے آئیں گے ان کو سلام کریں گے فرشتے آئیں گے ان کو سلام کریں گے اور وہ لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ کیا مت کب آئے گی سب کہو اللہ کیا مت کب آئے گی ان کو پتا تک نہیں ہوگا کیا مت آ گئی سب کہو اللہ سات لوگوں کو اللہ پاک ایسا عیش و آرام میں آسانی میں سہولت میں رکھیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت آ چکی ہے فرشتے جو آئیں گے ان کو ان کے استقبال کے لیے السلام علیکم جی ٹھیک بیٹھے ہیں آپ کو پریشانی تو نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں لیکن قیامت کب آئے گی وہ پوچھیں گے جو کمروں میں بیٹھے ہوں گے عرش کی سائے میں فرشتوں سے پوچھیں گے قیامت کب آئے گی وہ جواب دیں گے حاضا یوم کم الدی کم تم تو آج کیا مت ہے باہر چھانک کر دیکھو باہر نکل کر دیکھو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آج کا دن قیامت کا دن اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے یہ سات لوگ بن جاؤ ان میں سے کوئی ایک ہم بن جائیں اب دیکھیے وہ کون سے ہیں امام العادل امام عادل وقت کا امام ہے خلیفہ ہے وزیر اعظم ہے صدر ہے علاقے کا ایس ایچ او ہے علاقے کا وڈیرا ہے بڑا ہے جس کی لوگ مانتے ہیں جس کی لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے تو وہ عادل ہو لوگوں کو سنبھالے ان کو عدل و انصاف مہیا کرے ان کے ان کے اندر امن پیدا کرے امن قائم کرے فریاد رسی کرے تو یہ شخص بھی قیامت کے تمام طرح ہولناکیوں سے محفوظ ہوگا عرش کے کمروں میں مزے کرے امام العادل نمبر دو وشاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان وہ نوجوان جس کو اللہ کی عبادت کا نشو و نما ہو اس کی اٹھان اس کی سوچ اس کی فکر اللہ سے عبادت کی ہو آج تحجد کیسے پڑھوں آج صدقہ کیسے کروں آپ جماعت میں کیسے جاؤں ہے نوجوان جوانی حیوانی مستانی لیکن اس کے اوپر نشہ ہے عبادت کا اس کو نشہ ہے ذکر اذکار کا اس کو نشہ ہے دعوت و تبلیغ کا اس کو نشہ ہے نوافل کا قرآن پاک کی تلاوت کا توبہ و استغفار کا فکر مند رہتا ہے کہ میرا کیا بنے کبھی ادھر کبھی ادھر پوچھ گچھ کرتا رہتا ہے کہ کوئی توبہ کروں کیسے کروں نفل پڑھوں کیسے پڑھوں اپنے آپ کو پاک رکھوں کیسے رکھوں اپنے آپ کی حفاظت کروں کیسے کروں آتے ہیں میرے پاس فون آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا چلہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم شیطان کے حملے سے لفظ کے حملے سے محفوظ رہیں مجھے اس برائی کی عادت پڑ جاتی ہے مجھے اس برائی کی دعوت ملتی ہے مجھے اس کا شوق ہوتا ہے میں چاہتا ہوں بچوں مجھے کوئی طریقہ بتاؤ نشہ کی عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں وہ فکر مند رہتا ہے سمجھے تو یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں تیسرا دور ورج الم کلبہ کم بل مسجد ازا خرج من ہو خطا تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے دکان پہ جاتا ہے دل مسجد میں مارکیٹ میں ہے کام کاج کے لیے دل مسجد میں بیوی بچوں کے حالات کے پوچھنے میں ہے پوچھ گچھ میں ہے دل مسجد میں ہے معاش کے لیے مزدوری میں ہے دل مسجد میں ہے کہ اذان کا کیا وقت ہو گیا باقی نماز میں کتنا ٹائم ہے جماعت کتنے بجے ہوتی ہے تو اس فکر میں اس کے اوقات گزرتے ہیں دل مسجد میں ہے قیامت کا دن ہوگا یہ اللہ کے عرش کے کمروں میں آرام کر رہا سب کہو اللہ سارے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ آنند یہ پیار کی علامتیں ہیں یہ عشق کو پیار کی علامتیں ہیں کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے نوجوان ہے اللہ نے اس کو تمام تر طاقتیں دی ہیں لیکن وہ فکر مند رہتا ہے اپنی عفت و عصمت کے بارے میں کہ میں پاک دامن رہوں اس پر مجاہدہ اس پر ریاضت اس پر صبر اس پر استقلال اس پر ٹکاؤ ٹھہراؤ رکھتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے عاشق اور دیوانے ہوتے ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا مسجد کے ساتھ اس کو عشق ہوتا ہے جس کو اللہ کے ساتھ عشق ہوتا تین آدمی چوتھا ورج اللہ نے کہا بافیلہ اجتماع و تفرقہ علیہ آپس میں بیٹھتے ہیں ان میں بیٹھک اور ان میں آپس میں تعلق صرف اللہ کے لیے ہے اب میں آپ کا نام نہیں جانتا اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا میں نہیں جانتا ممکن ہے میرا نام تمہیں نہ آتا ہو لیکن ہم ایک دوسرے کے سر محبت کرنے والے بیٹھ گئے ہیں درمیان میں واسطہ اور ذریعہ اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بس اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ بھی قیامت کے دن ان کو تعلق قیامت سے نہیں ہوگا ان کا تعلق میرے عرش سے اللہ اکبر کبیرہ ورجلان نے فی اللہ اجتماع علی پھر اور ورجل زکر اللہ ففادت عینا ہو ایک وہ آدمی جو خلوت میں بیٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے آنسو نکل آتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے وہ آنسو جس جگہ پہ لگتا ہے اس پر اللہ اللہ پاک حکم فرما دیتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے قیامت کے دن وہ پیش ہوگا قیامت کے دن وہ پیش ہوگا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ تو اس کے پلکوں میں سے ایک بال کھڑا ہوگا یا اللہ میری بات سنو گا تیرا وعدہ تھا کہ میری محبت اور میرے خوف میں جو آنسو نکلے اور جس حصے کو لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے میں وہ بال ہوں کہ یہ اس آنکھ سے آنسو نکلا تھا صرف میں ایک بال اس میں بھیگا ہوا تھا صرف میں ایک بال معمولی سا آنسو تھا صرف میں ایک بال جو ہے اس میں بھیگ گیا تھا تیرا وعدہ ہے کہ جو حصہ آنسوں کے ساتھ بھیگ جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے تو عالم الغیب ہے تو جانتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تیری بات صحیح ہے لیکن یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں تجھے اکھیڑ کے جنت بھیجوں اور آدمی کو جہنم بھیجوں تیری وجہ سے میں نے پورے انسان کو بخش دیا یہ میرے اللہ اللہ ظالم ہے نام وما انا بظلام للعبید میرے بندو میرے اندر ظلم کا شیبہ نہیں ولیکن کانو ہم الظالمون جن لوگوں کو عذاب ہوا وہ خود انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ولیکن کانو انفسہم یظلمون اپنے جانوں پہ انہوں نے خود ظلم کیا اور الفاظ گھوم رہی ہیں صحیح الفاظ نہیں معلوم ہو رہے اچھا آواز کم کر دو یا باہر کا بند کر دو باہر کا تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل میرے اندر ظلم کا شیبہ بھی نہیں وما انب ضلع وما ظلم ہوں اللہ ولا کے یظلمون وظلموا انفسهم واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اور خود انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے ظلم کیا اور ہم نے تکبر کیا خود اقرار کر لیا فرعون نے اقرار کیا تھا تو میرے اللہ ظالم نہیں ہے میرے اللہ تو رحیم ہے ایک بال دعویٰ کرے گا کہ میں سچا ہوں اللہ فرما کے تو سچا ہے اما جہنم مجھ پر حرام ہے اب کیا فیصلہ ہے میری یہ شان کے خلاف ہے تجھے اپنی جگہ سے اکھیڑ کے جنت بھیجوں لہذا تیری وجہ سے میں نے اس پورے انسان کو معاف کر دیا سبحان اللہ ایک آدمی کو حکم ہوگا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اس کو بیڑی ڈنڈے لگاؤ اس کو مار مار کے بھگا بھگا کے لے جاؤ گھسیٹ گھسیٹ کے وہ کہے گا یا اللہ جہنم کس طرف ہے مجھے بتاؤ اس طرف ہے وہ خود بھاگے گا جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے زور لگا کے بھاگ رہا ہے اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بلاؤ تجھے معلوم ہے کہ تیرے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہاں اللہ جہنم کا تجھے معلوم ہے تو کہاں جا رہا ہے ہاں اللہ جہنم کی طرف تو اتنے تیزی سے اتنے خوشی سے کیوں جا رہا ہے وہ کہے گا یا اللہ اللہ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے اے اللہ دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی میں نے کہا آج تو فرما برداری کر دوں آج تو تیرا کہنا مان لوں جانا تو ہے جہنم میں لیکن آج تجھے خوش کر لوں میرا اللہ فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا میں نے اس کو معاف کر دیا کیسے میرے اللہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں میرے اللہ فرمائیں گے جہنمیوں میں سے کوئی بچ گیا ہے جن میں کچھ ایمان کی رمک ہو تو اس کو نکالا جائے وہ کہیں گے جی نہیں جن میں ایمان کی رقم تھوڑی سی رمک تھی تو آپ کے حکم سے ہم نے اس کو بھی نکال لیا ہے پھر اللہ پاک خود اس میں توجہ فرمائیں گے اور چند لوگوں کو نکالیں گے فرمائیں گے ان میں اتنا کمزور ایمان ہے جو فرشتوں کو نہیں پتا چلا میں نے ان کو نکال کے معاف کر دیا ہے شیطان آئے گا سامنے کہے گا یا اللہ میں بھی آیا ہوں تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تو آدم کو سجدہ کر اب بھی گنجائش ہے وہ کہے گا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو وہ جہنم میں رہے گا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ ناز سے کہو اللہ نیاز سے کہو اللہ بار بار کہو اللہ ایک بار پھر کہو اللہ تو یہ میرے اللہ ہیں تو فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں خالی بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر پھر محبت میں ذوق میں ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو میں اللہ اس کو بھی قیامت کے دن معاف کر دوں گا اور وہ میرے عرش کے سائے میں ہوں گے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دعا کے وقت روتے جو دعاؤں کے وقت روتے ہیں ان کے آنسو آتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں حدیث پاک میں ہے اب کو اب کو اب کو میرے بندو میری رحمت کو یاد کر کے روتے رہو میرے عذاب کو میرے ناراضگی کو یاد کر کے رو اگر تمہیں رونا نہ آئے فتح با رونی شکل بنا لو رونی آواز نکال لو میں اس کو بھی رونا شمار کر لوں گا میں اس کو بھی رونا شمار کر لوں گا وہ میرے اللہ بچہ دفع ہو جا تو نے مجھے ستایا ماں کے قدم پکڑ لیے اور وہ رو رہا ہے ماں کہتی ہے جھوٹا مکار جانتے ہوں تیرا رونا یہ سب تیرا مکاری کا رونا ہے مکاری کا رونا ہے ہاں وہ صحیح کیوں نہ رو رہا ہو ماں تو مکاری کا رونے سچے رونے کو مکاری کا بنا کر مسترد کر دیتی ہے میرے اللہ خود کہتے ہیں تم مکاری کا رو جاؤ میں قبول کر لوں گا تم مکاری کا رو لو تم ریاکاری کے ساتھ رو لو تب ہی میں قبول کر لوں گا یہ میرے اللہ ہے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ ناز سے کہو اللہ نیاز سے کہو اللہ مزے سے کہو اللہ حضرت خانوی اللہ نے لکھا ہے توبہ کی مجلس ہو رہی ہو توبہ کی تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں تو ابھی توبہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں میری توبہ ٹوٹ جائے گی لہذا بعد میں کر لیں گے تو وہ توبہ کے کالے مات نہیں پڑھتا بیٹھا رہتا ہے وہ توبہ کے کالے مات نہیں پڑھتا بیٹھا رہتا ہے اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے فرشتے وہ حکم ہوتا ہے ان کے لکھو میں نے ان کی مغفرت کر دی ان کے نام لکھ کے میرے سامنے پیش کرو اور داخل دفتر کرو کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں فرشتے چگلی کھاتے ہیں جی فلاں فلاں آدمیوں نے توبہ نہیں کی میرے اللہ فرماتے ہیں چونکہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی ہم شکل ہو گیا تم اس کو بھی توبہ کرنے والوں میں شامل کرو ہم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ ہمارے ساتھ فیصلے میں بہت نرم ہوں اور بے چین ہوں بے چین تو نہیں ہوتے اللہ تو خلوت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو اور روگو رونا نہیں آتا رونی شکل بناؤ رونی آواز نکالو مزے کرو ورجل دعته امرات ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ ایک وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عہدے اور تعلیم والی بڑی اونچے شان والی عورت نے زنا کی دعوت دی پیار محبت کے ساتھ اپنا خصوصی ایرچی بنانا چاہا لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بے شک تیرا عہدہ تیرا منصب تیرے پاس پیسہ تیرے پاس جوانی تیرے پاس حسن میرے اندر بھی جوانی ہے لیکن صرف میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا قیامت کے دن یہ بھی عرش کے کمروں میں مزے سے ایسے آرام سے بیٹھا ہوں اللہ اکبر کبیرہ رجل تصدق کب فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ایک اور آدمی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے مخفی صدقہ دے قیامت کے دن یہ بھی قیامت کے سختیوں سے محفوظ ہوگا اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا قیامت ہے کہ نہیں اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے زندگی ہے یہ ہو سکتا ہے صدقہ ہو سکتا ہے مخفی مسجد کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے خلوت میں ذکر رونا یہ ہو سکتا ہے آپس میں محبت دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے تو اللہ پاک پھر اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے وہ شدائر سے محفوظ ہوگا اللہ ہم سب کو قبول you. وعن وعن نبی نبی قطادتا رضی رضی اللہ اللہ حریرتا من غدا الى المسجد او راح عبد آپ لہو نز من منل جنا غدا او راح حضرت ابو ہوا سب کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے مغرب کی نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے معمول اس کا یہ ہے کہ عذر و طور بات ہے معذورین کو تو مفت ملتا رہتا ہے صبح کی نماز بھی مسجد میں باجماعت مغرب کی نماز بھی مسجد میں باجماعت اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرا بندہ صبح کا کھانا بھی تیرا میرے پاس شام کا کھانا بھی تیرا میرے پاس وہ تیار کر کے ہم نے رکھا ہے جب تو آئے گا تجھے وہ ملے گا صبح کا کھانا بھی میرا تیرا میرے پاس شام کا کھانا بھی تیرا میرے پاس یہ حدیث پاک اور یہ حدیث کا حوالہ آپ کو دوں بخاری مسلم میں سب سے ٹھیک صحیح ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اب دیکھو عمل آسان اور اس کا جو ثواب ہے وہ عظیم الشان کہنے والا کون دینے والا کون بنانے والا کون ناشتہ روٹی بنانے بنا کر رکھنے والا کون بلانے والا کون وہ اللہ عظیم اللہ وہ اللہ علی اللہ وہ اللہ قیوم اللہ وہ اللہ محمن اللہ وہ اللہ رحمان اللہ وہ اللہ رحیم اللہ سمندروں اور پہاڑوں کو تھامنے والا اللہ پانی پلانے والا اللہ ایسا اللہ جس جو کھانا ہمارا تیار کر کے ناشتہ تیار کر کے رکھا ہوگا وہ کیسا ہوگا کیا مشکل ہے کہ صبح کی نماز بھی اور شام کی نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھے کیا مشکل ہے چلو جستجو تو رکھے کوشش تو کرے نام تو لکھوائے نیت تو کر لے نیت کر لو سب نے نیت کر لی میں نے بھی نیت کر لی تم میرے گواہ ہو جاؤ میں آپ کا گواہ ہوں کہ ہم فجر کی باقی نمازیں بھی فجر کی اور مغرب ہم مسجد میں با جماعت پڑھیں اور کس لیے پڑھیں گے کھانے کے لالچ میں نہیں اللہ کے دیدار کی لالچ میں سب کہو اللہ آخر وہ جو کھانا کھلائے گا تو میزبان کا دیدار بھی تو ہوگا نا تو کھانے کی لالچ میں نہیں بلکہ اس میزبان کی دیدار کی لالچ میں جنتیوں کو جب سب کچھ مل جائے گا اللہ پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت یا اللہ کس چیز کی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہیں سب کچھ ہے اللہ پاک فرمائیں گے اچھا میرا دیدار دیکھو جب دیدار ہوگا جنت ان کے سامنے خاک ہو جائے گی اب ان کی آرزو رہے گی تیرا دیدار تیرا دیدار تیرا دیدار <clears throat> عاشق کو یہاں مزہ مل جاتا ہے دنیا میں آپ کو بتاؤں آپ عاشق بننا چاہتے ہیں آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں بتاؤں آپ کو مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مولانا روم مولانا روم کو جانتے ہو وہ اللہ کا عاشق تھا مولانا روم رحمہ اللہ وہ اللہ کے عاشق تھے وہ فرماتے ہیں <clears throat> بد پورا نیا نیا بد بد بد می می کنم یا اورا جدیا کاسیل آئد ہاسیل نیاد آرزوے می کنم میں اپنے اللہ کو پا سکوں میں اپنے اللہ کو نہ پا سکوں اس بات کو چھوڑ میں اپنے اللہ کو پا سکوں میں اپنے اللہ کو نہ پا سکوں اس بات کو چھوڑ ہم تو اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہیں گے جستجو کرتے رہیں گے آرزو کرتے رہیں گے جستجو اور آرزو میں لگے رہو جستجو اور آرزو میں لگے رہو اگر تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے اللہ پا لیا تو اب یقین کر لو نہیں پایا گر گئے او را یا بد او را نیا بد جست می کنم حاصل آید حاصل نیاد آرزو می کنم میں اس کو پا سکوں میں اس کو نہ پا سکوں لیکن مسلسل میری جستجو رہے گی مجھے وہ حاصل ہو مجھے وہ حاصل نہ ہو لیکن میری مسلسل آرزو رہے گی سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ جب تو پا نہیں سکتا جب تو پا نہیں سکتا تو پھر کیوں تو طلب رکھتا ہے روم رحم اللہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں کسی نے کہا جب تم پا ہی نہیں سکتے اللہ کو تو کیوں خام خواہ پیچھے بھاگتے ہو مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا فرمایا عشق مارا عشق مارا عشق مارا عشق مارا ندارد غایت پدید عشق مارا کہ بود عشق مارا کہ بود غایت پدید چون حسن چون حسن جانا دارد غایت مزید وہ فرماتے ہیں جب ہمارے محبوب کا حسن جب ہمارے محبوب کا حسن غیر متناہی ہے لامحدود ہے تو ہماری جست جو بھی لامحدود ہونی چاہیے جب ہمارے محبوب کے انعامات لامحدود ہیں جب ہمارے محبوب کے انوارات لامحدود ہیں کل یومن فی شان ہر لمحہ اس کی شان اور ہے ہم پر اس کی انعامات بے شمار ہیں ہم پر اس کے احسانات میں لامحدود ہیں جب ہمارے محبوب کی شان لامحدود جب ہمارے محبوب کے انوارات لامحدود جب ہمارے محبوب کے انعامات میں لامحدود تو عاشق کی طلب محدود کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی تو لامحدود رہے گی سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ وہ کھولیں وہ نہ کھولیں در وہ کھولیں وہ نہ کھولیں در تیری کیوں ہے اس پر نظر وہ کھولیں آپ کھٹکاتے رہیں وہ کھولیں وہ نہ کھولیں در تیری کیوں ہے اس پر نظر بس تو تو اپنا کام کر یعنی سدائیں لگاتا جا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ یعنی تو تو سدائیں لگاتا جا بس تو اللہ اللہ میں اپنے آپ کو مست رکھ وہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں تو اس کو نہ دے وہ کھولتے ہیں لیکن وہ دروازہ کھولیں تو برداشت کر سکے گا موس علیہ السلام نے برداشت کیا بس تم جستجو رکھو اور جستجو کا شاہراہ کیا ہے جستجو کا شاہراہ اتباع سنت بس سنت کی اتباع یہ شاہراہ ہے اللہ تک پہنچنے کا یہ شاہراہ ہے اللہ تک پہنچنے کا باقی ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو سمجھے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا مانتے ہو کہ یا اللہ جو کچھ تو نے پیغمبر کو بنایا دیا ہمارا ایمان بس ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو سرح کی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کو سمجھتے ہو سرح کی نالا جھیڑا جھگڑا مالوی میں کو یار دی صورت دست سہی جھیڑے جھگڑے کی باتیں مجھے نہ کرو مجھے نہیں آتی یہ تمہاری علمی باتیں یہ تمہارے مولویوں کی باتیں ہیں ہمارے لیے تو کیا ہو ہمارے لیے یہ ہو کہ اپنے محبوب کی باتیں سناؤ اپنے اللہ کی اپنے حبیب کی باتیں سناؤ ہمیں نالا جیڑا جھگڑا مالوی میں کو یار دی صورت دس تو سہی میرا یار ہر دے من وس دے تو کہیں دے من وس سہی میرا یار اللہ تو ہر ایک کے دل میں ہے تو بھی تو کسی کے دل میں بیٹھ میرا یار تاں ہر دیا دل کھس دے تو کہیں دل کھس تو سہی میرا اللہ تو کتنے لوگوں کو دلوں کو چھین لیا ہے دیوانے بنے ہوئے ہیں تو بھی کسی ایک کا دل چھین کر دکھا لڑائی والے بس باتیں ہمیں نہ سنا یار بشیر جڑا سبق پڑھیا تو تو ایک حرف دس صحیح یہ سبق ہے نا یہ بھی تو مرض کر رہا ہوں اپنے اللہ کی باتیں کرو اس میں ہدایت ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہو اس میں ہدایت ہے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو اس میں ہدایت ہے جب یہ کام کرو گے کہ سنت کی اتباع کرو سنت والوں کے ساتھ رہو سنت کی اتباع کرو سنت والوں کے ساتھ رہو بس پھر سمجھو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے تو چار باتیں یاد رکھو اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بناؤ نظروں کی حفاظت کرو ذکر اللہ کی کثرت کرو سب کہو اللہ اور ذکر والوں کے ساتھ رابطہ رکھو ان کی صحبت میں بیٹھو یہ سب جو چار باتیں میں نے بتائی ہیں یہ قرآن میں ہیں جب یہ چار باتیں تم کرو گے بس دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمیں قبول فرما میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی دل بھی تیرا پھر اپنے ہی گھر میں کیوں آتے ہو مہماں کی طرح سب کہو اللہ کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بغیر اللہ زندگی موت ہے زندگی نہیں سب کہو اللہ <clears throat> بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے نظر بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے نظر بزم میں سب صحیح بزم میں سب صحیح تو جو نہیں کوئی نہیں تو جو نہیں کوئی نہیں کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بغیر اللہ زندگی موت ہے زندگی نہیں دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں بیٹھے ہوئے حریم میں بیٹھے ہوئے حریم میں ہاں کبھی ہے کبھی نہیں ہاں کبھی ہے کبھی نہیں سب کہو اللہ سارے کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ واللہ طلعت الشمس سو ولا غربت اللہ و في کلبی ووسواسي عمر اللہ سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے دن پہ دن بن رہے ہیں ہفتے ہفتوں پہ ہفتے مہینے مہینوں پہ مہینے سال یہ ایک دنیا کی روش چل رہی ہے لیکن تیری ذات کی قسم تو مجھے جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے رات ہو دن ہو یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن تو میری حالت جانتا ہے میری حالت کیا ہے میرے دل میں بھی تو ہے میرے خیالات میں بھی تو ہے اللہ ایسا بنا دے ما جلس تو علاقوں ما جلست الى قوم احدثهم ما جلست الى قوم احدثهم الا وانت في حديثي بين اللہ بین اللہ تیرے بندوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ بیٹھتا ہوں باتیں کرتا ہوں کبھی سیاست کی کبھی گھریلو خاندانی کبھی خرید و فروخت کی باتیں کرتا ہوں لیکن تیری ذات کی قسم تو مجھے جانتا ہے ان باتوں میں بھی تو ہوتا ہے اللہ ولا ہم تو بے شر بل مائن آتا ولا ہم ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت منك خيالا في الكأس یا اللہ دسترخواں بھی لگتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتے ہیں قسم و قسم کے عجیب برتن بھی ہیں لیکن تیری ذات کی قسم تو جانتا ہے کھا بھی رہا ہوں پی بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں ان برتنوں میں بھی تو نظر آتا ہے ان کھانوں میں بھی تو نظر آتا ہے یہ اب یہ شان ہے انسان ما ذکرتک کر تو محضون ولا تو ما ذکرتک کر تو محضون ولا تو الا اللہ اللہ إلا وحبك في کفی اللہ بحبو کا بے انفاسی اے میرے اللہ کبھی میں روتا ہوں کبھی میں ہنستا ہوں کبھی میں روتا ہوں کبھی میں ہنستا ہوں تیری ذات کی قسم میرے رونے میں میرے رونے کے وقت گرم آنسوں میں تو ہوتا ہے میرے ہنسنے میں میرے ٹھنڈی مسکراہٹوں میں تو ہوتا ہے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عشق فرید لکھیا پروانہ رشق فرید لکھیا پروانہ گھر باروں تھی پار روانہ گھر باروں تھی پار روانہ کر سر سجدے پڑھ شکرانہ ای مٹھڑی تحریر تے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ عشق زبان کا محتاج نہیں ہے بے شک آپ نے اس کا معنی نہیں سمجھا لیکن یقین کرو اس کا کرنٹ آپ کے دل میں پہنچ چکا ہے اس کا کرنٹ میں نے آپ کو لگا دیا ہے کرنٹ تو خاموشی میں بھی لگ جاتا ہے کرنٹ تو خاموشی میں بھی لگ جاتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو نہ بولیں نہ بولیں تم بیٹھے رہو اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا ان البلا آخر الابانا الحمد للہ ایک دفعہ دروشی پڑھو تین دفعہ الحم شریف پڑھو تین دفعہ کل شریف پڑھو آنکھیں بند کر لو آنکھیں بند کر لو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو یقین کر کے بیٹھو اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ آنکھ بند زبان بند دل کر رہا ہے اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله <coughs> يا الله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا يا يعني. الله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان یا اللہ یا اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما ہمارے مسائل حل فرما ہے اللہ عالم اسلام کے مسائل حل فرما مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما اے اللہ تو مہربانی فرما اللہ اسلامی قوتوں کو غالب فرما اے اللہ اسلام کی شوکت اسلام کا دبدبہ قائم فرما اسلامی حکومت قائم فرما یہیں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما حلال طیب بصیر اس قطع فرما ہمارے جسمانی مریض ہیں شفا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رحیم رحیم کریم کریم معاف کر دے معاف کر دے